ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ صورت الجماع کی آیتیں نازل ہوئیں وآخرین منہم لما یلحقو بہم اور دوسروں کے لیے بھی جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہادی اور معلم ہیں بیان کیا میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسرے کون لوگ ہیں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا آخر یہی سوال تین مرتبہ کیا مجلس میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اگر ایمان سریا پر بھی ہوگا تب بھی ان لوگوں یعنی فارس والوں میں سے اس تک پہنچ جائیں گے یا یوں فرمایا کہ ایک آدمی ان لوگوں میں سے اس تک پہنچ جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو ستانوے